سفیان بن اینا نے کہا میں نے سہیل سے کہا کہ عمر نے ہمیں قعقا کے واسطے سے سے آپ کے والد حدیث سنائی سفیان نے کہا مجھے امید تھی کہ وہ مجھے خود روایت سنا کر ایک راوی کم کر دے گا چنانچہ سہیل نے کہا میں نے اسی سے یہ روایت سنی جس سے میرے والد نے سنی وہ شام میں ان کا دوست تھا محمد بن عباد نے کہا پھر سفیان نے ہمیں سہیل کے واسطے سے عطا بن یزید کی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے ہم یعنی صحابہ نے پوچھا کس کی خیر خواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس کی کتاب کی اس کے رسول کی مسلمانوں کے امیروں کی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی صحیح مسلم حدیث نمبر एक सौ छियानवे